السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده و علی رسول الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ون تھری ون فائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم باتیں بتائیں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین عادتیں ایسی ہیں کہ ان ان کی وجہ سے مومن کا دل کینہ خیانت اور ہر قسم کی برائی سے پاک رہتا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی خوشندی کے لیے عمل کرنا نمبر دو حاکموں کی خیر خواہی کرنا حاکموں کا مطلب کہ جو ذمہ دار ہیں دین کے کام کے ذمہ دار ہیں کہ محتمیم صاحب ہیں ذمہ دار ہیں مولوی صاحب ہیں کہ جو جو مجمع کو لے کے چلتے ہیں کہ مجمع ان کے بیانوں سے ان کے سبقوں سے ان کے ہر چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے ان کی خیر خواہی کرنا اور اگر کوئی مسلمان حکومت ہے تو وہاں کا حاکم وہاں کا بادشاہ بھی مراد ہوتا ہے تیسرا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا کیوں کہ جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی دعائیں ہر طرف سے گھیرے رہتی ہیں جن کی وجہ سے شیطان کے شر سے حفاظت رہتی ہے یہ تین عادتیں اپنے اندر پیدا کر لو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو ذمہ داروں کی خیر خواہی کرو اور مسلمانوں کے جتھے کے ساتھ چمٹے رہو مسجد میں جماعت کے ساتھ چمٹے رہو تبلیغ کے کام میں جماعت کے ساتھ چمٹے رہو مدرسے میں اپنے علماء کے ساتھ چمٹے رہو یہ سبق ہمارے چلتے ہیں اس کے ساتھ بھی چمٹے رہو یہ بھی ایک اجتماعی کام ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ بات اللہ کے اللہ رسول کے کان پہ پڑ جاتی ہے اس کی وجہ سے آدمی ہر یعنی دعائیں ملتی رہتی ہیں وہ دعاؤں کی وجہ سے ہر شر سے یہ آدمی بچا رہتا ہے یہ حدیث ابن حبان میں ہے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا اکبر ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم ہر جملے پر ایک درخت جنت میں لگ گیا الحمدللہ ہر جملے پر اہد پہاڑ سے زیادہ ثواب مل گیا مجھے الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صحیح حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ پڑھنے والے کو اللہ کہتا ہے میرا بندہ مسلمان ہو گیا میرے بندے نے مجھے سونپ لیا کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے اللہ کسی بندے کے بارے میں کہے میں نے پڑھا ابھی اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ یونس مسلمان ہو گیا مجھے سونپ دیا یہ حدیثوں کے حوالے کئی مرتبہ دے چکا ہوں اس لیے حوالے دے نہیں رہا ہوں کئی مرتبہ آ گئے ہیں سینکڑوں مرتبہ حوالے آ گئے ہیں اس دھیان کے ساتھ پڑھیے آپ پھر سے ایک مرتبہ پڑھ لو سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت باللہ العلی العظیم میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے اے اللہ ہم کو ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جاویں اے اللہ نفس اور شیطان کا چھٹ بھیا بننے سے ہمیں بچا لے آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین